يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا ایمان والو اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو پھر فوجی دستوں کی صورت میں نکلو یا ایک ساتھ نکلو اس آیت کریمہ میں مومنین مخلصین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے سے پہلے خوب اچھی طرح تیاری کر لوں اسلحہ اور دیگر سامان جنگ کے اعتبار سے بھی اور مجاہدین کی تعداد کے اعتبار سے بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اس سے مقصود مسلمانوں کو ہر طرح سے اس کے لیے تیار کرنا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے میں کمزور نہ پڑ جائیں